ایک تصویر تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے اگر شیخ نہ ہو انسان جو ہے شیخ کا جو کشتہ استعمال کرے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زبردست اس کو فائدہ ہوتا ہے شیخ کا بتایا ہوا ذکر عاشقانہ کرے تو اس کو وہی فائدہ ہوگا جو شیخ کی موجودگی میں ہوتا ہے شیخ سے تعلق کیونکہ اللہ کے لیے اس لیے عاشقانہ ذکر شیخ کی غیر موجودگی میں کرے اور شیخ کے بیانات وغیرہ سنتے رہے کسی ذریعے سے یا بیان نہیں سن سکتا تو رابطے میں رہے دیکھیں بند ہے دروازہ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کو لا الہ الا اللہ اعلان ہو تو آ جائے کریں اندر کھلا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ کیا حال ہے اس کو ہٹا دیں ادھر کر دیں جیسے میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنایا تھا آپ نے اس کو سجاوٹ کے لیے بنا دیا کیا حال ہے سر ماشاء اللہ آرام سے بیٹھے اس زمانے کے پندرہویں صدی کے مجدد عارف بلّہ شیخ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد کوئی نئی بات نہیں آتا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیتا ہے جو امت بھولی ہوئی ہوتی ہے حضرت والا نے بد نظری کا سبق یاد دلایا اور اس میں صرف کراچی میں ڈھائی سو خلیفہ حضرت والا کے ہیں ماشاء اللہ ہر کسی کا حضرت والا کی سب تعلیمات عام کر رہے ہیں ہر کسی کا اپنا رنگ ہے تو اللہ تعالیٰ خوب بھی سے دین کا کام لے رہے ہیں تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر عاشقانہ کرے پھسپھسا نہ کرے یعنی اس طرح عاشقانہ بیٹھ جائے لا کمر سیدھی کر لیں یہ کوئی فرض واجب طریقہ نہیں ہے ایک عاشقانہ ذکر ہے اس سے اور یہ سوچیں جب لا الہ کہہ رہا ہوں تو غیر اللہ نکل رہا ہے اور جب اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے ایک پلر لگا ہوا ہے وہ میرے دل کے اندر آ رہا ہے اور اس سے اللہ کا نور میرے دل کے اندر آ رہا ہے تو اس سے بڑا مزہ آئے گا ہلکا سا تصور کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت عظیم شان فائدہ ہوگا اللہ اللہ لا الہ الا میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے اس اس سے کلمے کے ذریعے گویا کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو ہم لوگ تو نالائق انسان بالکل گنہ آوارہ گرد ایک دم بیوقوف جاہل مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے کہ ہم اس کلمے کے ذریعے اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں ان کو دال روٹی چکی فکر ہے اور جو ہے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھے میرا نام لے رہے ہیں فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو صرف ذکر کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہر وقت ذکر ہی کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ دیکھو یعنی دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں اور مجھے یاد بھی کر رہے ہیں تو ایسے مجالس میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور رشتے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اور جب بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کا سفر ہوگا اس فقیر کا نہیں ہوگا تو فجر کی مجلس ہوا کرے گی وہ میسج کر دیں گے <clears throat> تو اس میں نیت اپنی اصلاحی کی ہوتی ہے الحمد للہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹری چارج رہتی ہے اللہ کے لیے ہم جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت برس جاتی ہے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 سے کسی طرح بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے حضرت والا کو دیکھا حضرت میسا رحمۃ اللہ کو آپ الٹی گھما رہے ہیں آگے کی طرف کر رہے ہیں اس طرح دیکھیں نا کیسے تصویر پکڑی ہے تصویر پکڑنا حضرت والا نے جیسے تصویر پکڑی کس طرح ذکر کرتے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل سے بالکل ہی اٹھ اٹھ جائے جائے نظر نظر نظر نظر غیر سے بالکل ہی ہی ہی تو تو تو تو آئے آئے دیکھوں دیکھوں جدھر جدھر لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ لائی لائل دولو لائن لول وسلم کیفیت کوئی بھی ہو ہمت کر کے کیفیت کی نقل کر کے اور تعداد جو شیخ نے بتائی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے دل نہ چاہ رہا ہوں پھر بھی ذکر کرے اس پہ اللہ کا ڈبل اجر دیتے ہیں ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام برض پور اس مربق اپنے رب کا نام لو علامہ خاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ نے لکھا ہے کہ ہمارے رب کا نام کیا ہے اور پالنے والا اس کا نام اللہ ہے اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے اور پہلے اللہ پہ جل جلالو کہنا واجب ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت نہیں آئے گی زمین کے اوپر حتیٰ یقالو اللہ اللہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے اس دنیا میں موجود رہیں گے تو مفتی امن صاحب حضرت علی خان کا میں آئے ہوئے تو بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کے عالم ہیں وہ فرمائے تھے علامہ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ فرمایا اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ حتیٰ یقالو اللہ اللہ اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے ویسے اس کا ایک تو یہ ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب ہمیں بزرگوں سے اللہ والوں سے سنا یعنی پورا جسم اللہ والا بن جائے یعنی جب تک ایک ایک اعضا ہمارا اللہ والا ایک شخص ہے وہ پورے سو فیصد دین پہ چلتا ہے جیسے ہمارے حضرت والا ہیں اور بھی اکابرین ہیں وہ سو فیصد اللہ والے ہیں تو ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے جب تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کے پورے جو سراپا اللہ بن گئے سراپا اللہ والے بن گئے سراپا اللہ تو نہیں ان کے دل میں اللہ آ گیا ہوں اچھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ان کی وجہ سے دنیا یہ پاکستان قائم ہے اللہ والوں کی وجہ سے دنیا میں زلزلے نہیں آ رہے ہیں اور آفات سے بہت سارے آفات سے بچے ہیں اللہ والے جو ہیں وہاں پہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں رحمتیں برستی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو اللہ والا ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والا بنا ہے ہم تو گار ہیں سچی توبہ کر لیں گے ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے تو تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے اللہ جل جلاله وتعالى شانه الله الله الله الله الله الله الله الله الله اور عجیب بات ہے حدیث قدسی میں آ رہا کہ میں ساتوں آسمان و زمینوں میں کہیں نہیں سمایا مومن کے چھوٹے سے دل میں آ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دل کتنا گندا ہے ہمارا مگر اللہ سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اللہ سارے دل کے زنگ دور کر دے میرے تو دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے وہ پھر سراپا اللہ والا بن جائے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ ایسے آتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ تو بنے ہوئے گھر میں رہتے ہیں اوپر گھر بن اس کی پالش والش ہو رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ جو دل ٹوٹ جاتا ہے غصہ آیا سارا پی گیا ابھی رات کو ہی دو کیس تھے میرے پاس یعنی دو لوگوں نے اپنی بیوی کو بہت پریشان کیا ایک نے تو مار دیا برداشت نہیں کیا اور ایک نے یہ کہ اس میں ہے کیا صحیح اور ایک صاحب نے جو ہے بہت پریشان کیا اپنے گھر والوں کو پتہ تو جب ہی چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا بتا رہے ہیں اس لیے میں بار بار اخلاق پہ زور دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اکمل مومن وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں خیر وکم خیر خیر وکمائے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے وہ کیسے ہی بولتے رہے سوچے مینا پال رکھی ہے ٹیڑھی بستی سے پیدا ہوئی ہے آدھی عقل کی ہے کبھی اس کی عقل کی سک بھی جاتی ہے <laughs> تو اس کو پھر برداشت کر لیں آواز نہیں آ رہی ہے یہ ہے اس کو برداشت کر لیں اللہ اللہ اللہ اللہ اچھا اچھا اللہ اللہ یہ شعر سننے کے لیے بیٹھا ہوا ایک مجھ سے کہا کہ شعر سنانا ہے چلو بھی شعر پڑھ دیتے ہیں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پر اور ہاں، خلیج ممالک میں ایک دفعہ اس میں پانی تیل آ گیا تھا آپ نے سنا ہوگا یعنی دریا سمندر میں تیل آ گیا تھا بہت سارا وہ جو جنگ ہوئی تھی ہم لوگ گئے تھے جدہ کے ساحل پر تو بہت سارے پرندے جو ہیں ڈکس وغیرہ وہ اس پہ نہاتے ہیں تو ان کے پروں میں تیل لگ گیا تھا سارا وہ اڑ نہیں پا رہے تھے <laughs> تو وہ پرندے یاد آ رہے تھے اڑ نہ پائے پرند وہ پرندوں میں سارے گناہوں پہ شرمندہ اڑ نہیں پا رہا اللہ کی طرف مگر انسان توبہ کر لے گا ان پرندوں سے وہ جو گون لگا ہوا تھا وہ ہٹ جائے گا اور پھر جلدی سے اللہ کی طرف ہو جائے گا سچی توبہ کر لے تو توبہ جو ہے بندے کو آسمان والے سے اللہ سے ملا دیتی ہے اب حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں صحیح ہے یہ علی اصل طرز والا نے پڑھائی تھی باقی مجھے آپ کھینچتے ہو والی نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.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 علیہ رسول الکریم ان تین چار دنوں میں اللہ تعالیٰ بہرحال اخلاق کے بارے میں کر دیتے ہیں مولوی جو مار کھاتا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے اور بد نظری کی وجہ سے دو چیزوں کی وجہ سے مولوی مار کھا جاتا ہے ایک غصے کی وجہ سے اور ایک بد نظری لڑکے کا عاشق ہو جائے لڑکی کا آج کل تو ہم مولوی لوگ مولوی سے مراد داڑھی والے وہ جو ہے فیس بک یوٹیوب اور موبائل والے فون کے وہ جو نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے موبائل میں نیٹ لگا ہوتا ہے نا <laughs> اس کے عاشق ہو گئے دنیا جہان کی گوگل کی سرچنگ کر لیں گے اپنی سرچنگ کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کہاں جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سب میں میرا پیارا آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں بھی محتاج ہوں ان باتوں کا سب سے زیادہ قریب اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب اور پیارا وہ ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور سب سے زیادہ برا لگنے والا آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے اس کے اخلاق برے ہیں فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا اچھے اخلاق کیا کیا ہیں توبہ ہے صبر ہے شکر ہے خوف ہے خوف اور امید کے درمیان رہے دنیا سے بے رغبتی حیا اللہ پر بھروسہ اللہ کی محبت اللہ سے ملاقات کی تڑپ یہ سب اس میں آگے لکھی ہے اور یہ کتاب اپنے پاس رکھیں ایک تھوڑا سا پڑھ لیا کریں عبادت میں صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرنا دیکھیں کیا ہے اور عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنے جس کو صدق صدق کہتے ہیں ایک یعنی اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرے اور یہ دھیان ہر وقت رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرے کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے کیا کیا برے اعمال ہوئے سوتے وقت کر لے یا عشاء کی نماز کے وقت بھی کی بات کر لے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے آسمان اور زمین میں غور کریں چوٹی کیسے بنائی اللہ نے ہاتھی کیسے بنایا یہ آسمان اور زمین یہ پہاڑ کیسے بنائے اور معرفت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرے وہ اللہ والوں سے ہوگا اور کیا ہے وفائے عہد یعنی وعدہ نبھانا توازو یہ اچھے اخلاق ہیں رحمت و شفقت اللہ کے فیصلوں پر اللہ کے حکموں پر راضی رہنا شوگر آ گئی بیماری آ گئی بیوی کا انتقال بچے کا انتقال جوان بچے کا انتقال اور کوئی ایسی بات ہے مستقل اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہے ہیں رزق کے لحاظ سے <coughs> یا بیماری کے لحاظ سے راضی رہیں شکایت نہ کرے اور توکل اللہ پہ بھروسہ رکھے حلم حلم کہتے ہیں برداشت کو اور تفویض کہتے ہیں یہ تجویز ہوتی ہے ایک تفویض ہوتی ہے تفویض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جو میرے لیے مقدر لکھ دیا بس وہ میرے لیے فائدہ مند ہے اس میں اور تجویز ہی ہوتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس ایسی گاڑی ایسا بنگلہ ایسی صحت ایسا چہرہ ایسی داڑھی <laughs> ایسا ویان ایسا ہونا چاہیے نہیں اللہ جس سال میں آپ رکھتے ہیں اتنے لوگ اتنے یہ ہونے چاہیے نہیں میں راضی ہوں ایک تسلیم یہ سب اچھے اخلاق ہیں ایک تسلیم ہے اور ایک ہے یقین اللہ پہ یقین ایک اللہ والے کا شعر ہے صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین تفویض و توکل و رضا و تسلیم <coughs> یہ اچھے اخلاق اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہو گئے تفویض اور توکل اور رضا اور تسلیم اللہ پہ بھروسہ کرے <coughs> اس میں سے اور برے اخلاق کیا ہیں عجب یہ سب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تکبر چغل خوری ہر وقت شکایت ہے دیکھو ہم امی بلا رہی ہے <coughs> آپ کی بہن آنے والی ہے کینا دیکھیں یہ سب اس کی اصلاح کرائیں یا کتاب سے پڑھ لیں پھر اصلاح نہیں ہو رہی ایک دو دفعہ پڑھ لیں کیونکہ شیخ کے مشورے میں برکت ہوتی ہے جواب تو شیخ وہی والا دے گا شیخ کے مشورے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے کینہ کہتے ہیں دل میں مسلمان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لڑائی جھگڑے کے خیالات آ رہے ہیں حسد کسی کے ترقی دنیا کی آخرت کی دیکھ کر حسد کر رہا ہے اس کے اوپر اس کی کیوں اتنی ترقی ہو گئی اس کو کیوں گاڑی مل گئی وہ کیوں خلیفہ بن گیا وہ کیوں بیان کر رہا ہے بہت سے لوگ اور سب سے بدترین حسد دین کا ہوتا ہے ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جیسے یہاں پہ یہاں پہ سوسائٹی میں اتنے سارے حضرت والا کے خلفاء آئے سب کام کر رہے ہیں کسی کو کسی پہ حسد نہیں ہے سب آپ سے ملے جلے رہتے ہیں <coughs> میں آپ کے گھر کے سامنے آپ کی خانقاہ کے سامنے ایک اور خانقاہ کھل جائے پھر آپ اپنے متعلقین کو یہ کہیں کہ اگر آپ کو وہاں مناسبت ہو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں <laughs> مفتی شاہ صاحب ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ مولانا مولم خاتم مالیہ ہیں جس کو جہاں مناسبت ہو وہاں جائے حسد کی کوئی بات ہی نہیں ہے مناسبت کی بات ہے غصہ برے اخلاق میں غصہ بھی ہے بد خواہی کسی کی خیر خواہی نہیں کرنا بد خواہی چاہنا بدگمانی حب دنیا فضول اور خلاف شرع کام کی حوث فضول کام کیا ہے گیم کھیلنا ویڈیو گیم خلاف شرع کام فیس بک یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے چیٹنگ بھی چیٹنگ تبلیغ پہ تبلیغ کرے آ رہا ہے جبکہ یہ پلیٹ فارم فیس بک کا تو گناہ والا ہے نا اس پہ تبلیغ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا فیس بک میں عورتیں آ رہی ہیں انٹرنیٹ کا جو میڈیا ہے اس کو آپ صحیح بھی استعمال کرتے ہیں غلط میں اکثر غلط ہی استعمال ہو رہا ہے یہ صرف ان کے لیے <clears throat> جو کسی مجبوری سے نیٹ لگایا ہوا ہے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہاں تو اکابرین کا آنا جانا ہی ہے امریکہ میں آسٹریلیا میں بہت سے دوست ای میل پہ رابطے میں رہتے ہیں دوسرے شہروں میں ایک صاحب ہے امریکہ میں ماشاء اللہ میرے یہ سارے بیان جو اپلوڈ ہوتے ہیں وہ سن رہے ہیں عجیب ان میں انقلاب آیا انہوں نے ارادہ کیا میں ایک سانس بھی ناراض نہیں کروں گا ایک لڑکی کو نہیں دیکھوں گا امریکہ میں ان کے میل پہ میل آ رہے ہیں اتنا خوش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ زندگی اپنا پوری بدل رہے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں بیان سنتے ہیں میرے ایک یہ غیبت یہ برے اخلاق ہیں سن رہے ہیں میں اپنی اصلاح کی نیت سے بول رہا ہوں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ میرے اندر سب یہ برائی ختم ہو جائے پھر ہے جھوٹ ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بول دیا اب وہ گھر پہ نہیں ہے آفس کے بارے میں جھوٹ بول دیا یا سودا جھوٹ بول کے بیچ دیا بخل کنجوسی کرنا پیسہ ہے پھر بھی کنجوسی جبکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں اللہ دینی انفقولا پھر ثرائے و جب تنگی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں جب کشادگی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں کنجوس نہیں ہوتے خرچ کہاں کرتے ہیں اللہ کے دین پر پہلے یعنی دس لاکھ روپے دیتے تھے اب ایک لاکھ روپے دیں گے اللہ کے دین پر پہلے دس ہزار دیتے تھے چلو اب کم ہو گئی ایک ہزار دے دی پانچ سو دے دی اللہ کے رستے میں پھر ریا کاری کسی انسان کو انسان کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے ریاکاری ہوگی اگر کوئی دیکھ لے تو ریاکاری نہیں ہے یہ غرض دنیاوی اچھا اگر دین کے لیے دکھاوا ہو شیخ کے لیے وہ جائز ہے یعنی شیخ کا دکھاوا جو ہے مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے یہ شہوت کا ایک گناہ ہے یہ بڑا خویز گناہ ایک دم شیخ ویخ سب بلا دیتا ہے بد نگاہی اور عشق مجازی یہ سب برے اخلاق ہیں تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ برے اخلاق ہیں تاکہ ایک دن اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے یا جب اللہ کا عشق آتا ہے نا خود بخود اچھے اخلاق آ جاتے ہیں اور خود بخود برے اخلاق سے چھٹکارا ہو جاتا ہے اور حضرت والا فرماتے تھے کہ بد نظری سے بچنا ایسا ہے انسان کے دل پہ ایک دم جھٹکا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں جب اللہ آ جائیں گے خود بخود اچھے اخلاق آ جائیں گے ایک آج ایک بات عرض کر دیتے ہیں حیا کے بارے میں شرم بہت اچھی صفت ہے اگر مخلوق سے ہو تو ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کو مخلوق ناپسند کرتی ہو اگر خالق سے حیا پیدا ہو جائے تو ان کاموں سے بچے گا جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے اس کا طریقہ ہے کوئی وقت مقرر کر کے مسجد وغیرہ میں بیٹھ جائیں اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ کے احسانات کو یاد کریں ہمارے حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر یاد کر لیں کہ اللہ اپنے شکر کتا سور نہیں بنایا سب سے پہلے کہ انسان بنایا اللہ نے اس کے بعد پھر مسلمان بنایا اللہ نے اللہ والوں سے جوڑ دیا پھر آنکھوں میں روشنی دی پلکے دی بھوے دی زیادہ دیر گی تھوڑی دیر ہی سوچے گا پھر پھر بولیں گے اللہ بس آپ کا شکر ادا میں کر ہی نہیں سکتا چند روز میں حیا قلب میں آنے لگے گی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شرم محسوس ہوگی جب یہ شرم غالب ہو جائے گی ہرگز نافرمانی نہیں ہو سکتی یہ اچھا اخلاق ہو گیا ایک برے اخلاق کے بارے میں اس دیکھوں کہ اللہ سے حیا کرے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں مخلوق سے حیا ہے کہ مخلوق سے بدتمیزی نہ کرے بعض خاص پڑھے لکھے لوگ اور ذکر و فکر عبادت کرنے والے حضرات بھی جب غصہ آتا ہے یہ گالی بکنے کے بارے میں جو زبان سے گالی بک جاتے ہیں گالی بکنا تو شرافت طبعی حیا اور شرم کے بھی خلاف ہے سوچنا چاہیے جس منہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں جس منہ سے ضرور شیف پڑھتے ہیں جس منہ سے ہم اللہ کا پاک نام لیتے ہیں اسی منہ سے ناپاک کلمات نکالتے ہیں اسی نیک اور صالح شریف انسان کو یہ یہ عادت زیب نہیں دیتی بیماری عموماً غصے سے مغلوب ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے لہٰذا غصے کا علاج وہی ہے لہٰذا غصے کا جو علاج ہے وہی اس بیماری کا علاج ہے ہمت سے کام لے اپنی ذلت سے بچاؤ حفاظت کو سوچے اللہ کے سننے کا خیال جمائیں کہ میری یہ بے باتیں اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں گالی دے دی فوراً ماں بہن بیٹی کی گالی تو بالکل عام ہوئی کراچی میں جس پر بیجا غصہ کرے یا بد کلامی یا گالی نکلے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے اگر کسی سے گالی دے دی پاؤں پکڑ کر معافی مانگے خواہ نفس کو کتنی ذلت ہو سوچے کہ یہاں کی یہ تکلیف دوزخ کی تکلیف سے کم ہے اس قسم کی ہر غلطی پر کچھ مال بھی خیرات کرے تاکہ نفس کو تکلیف پہنچے کچھ نفل نماز کا جرمانہ بھی اپنے نفس پر لازم رکھے اور اچھے اور شریف انسانوں میں رہیں جو گالی نہیں بکتا اور گڑا کر اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے انشاءاللہ ہمت اور دعا کی برکت سے بیماری چلی جائے گی ہمارے لیے تو بہت آسان ہے اللہ والوں حق شیخ کے پاس آئیں بیٹھ جاؤ نیچے نیچے بیٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سچ بولنے کے پابند رہو سچ بولنا نیکی کی راہ دکھاتا ہے سمجھے اپنی اصلاح کی مجھے بھی اللہ توفیق دے سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں حکم بھی یہ نا سکون صادقین سچوں کے ساتھ رہو مال متقین نہیں فرمایا جو اپنے واقعی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے کون سی راہ دکھاتا ہے برائی کی جھوٹ جو ہے برائی کی رستہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور برائی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں بعض لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے رونے کا انتظام کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا زبردست بات ہے جو اب دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا ایسے لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے رونے کا انتظام کر رہے ہیں عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ بہرحال <coughs> سب یہ تھوڑا سا رہے یہ سب پورے آنکھ ہاتھ زبان پیر دماغ دل سب اللہ کی امانت ہے تو خود بخود ہمیں فکر ہو جائے گی ہم جو ہے اللہ سے اچھے اخلاق سے مخلوق سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ یا رحمٰن رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ آپ ہی فضل فرما دیجئے آپ ہی کرم فرما دیجئے میں سچے سے میں توبہ کرتا ہوں جتنے گناہ کیے کتاب پڑھ کے تو دل ہل جاتا ہے کہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہی پائی جاتی ہیں اے اللہ جتنے اچھے اخلاق کے نصیب فرما اور جتنی برائیاں ہیں سب نکال دیں ہمارے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کرنے والا بنا کے کہ اقواً مومن وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس میں بہترین وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تو ہمیں گھر والوں کے ساتھ خاندہ والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پڑوسیوں گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے آپ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق نصیب فرما کہ ہمارے ہم خود بھی مست ہو جائیں ہمارے گھر والے بھی مست ہو جائیں اللہ حلیم الطبا رقیق القلب رحیم المزاج بنا اے اللہ ہمارا دل بدل دے اپنی رحمت سے کوئی ہم سے برائی سے پیش آئے تو ہم اس سے اچھائی سے پیش آئے خصوصاً ماں باپ کے معاملے بیوی بچوں کے معاملے میں استاد اور شیخ کے معاملے میں اور جو اپنے پڑوسیوں کے معاملے ہمیں خبردار کر دیجئے اللہ فضل فرما دیجئے اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے آپ سے بھی حیا کریں مخلوق سے حیا کے بعد بھی ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دن اللہ سے بھی حیا آ جائے گی اور یا اللہ جھوٹ سے بچا اور یا اللہ تعالیٰ گالی بکنے سے ہماری حفاظت فرما زبان کی حفاظت کی توفیق دے دیجئے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو خاص فضل فرما دیجیے اللہ باتیں تو ہیں مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے میرے پیارے شیخ جامعہ شیف لاہور میں خوب زبردست بیانات ہو رہے ہیں حضرت پر عجیب کیفیت آ رہی ہے اللہ والے شکر میں ڈوب جاتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں اے اللہ ہمارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے اور ہمیں ان بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرما اور جو درد دل نہیں ہے وہ بھی گھوم رہے ہیں اے اللہ وہ درد دل کا کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اور ہمارے شیخ جو تعلیمات فرما رہے ہیں قرآن و حدیث کی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ پورے ملک پاکستان کی حفاظ فرما جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ دعوت کی محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ حسد نکال دے اللہ تکبر عجب کبر نکال دے بدگمانی بخل کے سب جتنی برائی ہیں سب نکال دیجیے اپنی رحمت سے توکل تفویض تسلیم و رضا یقین یہ سب ہمیں نصیب فرما زہد شکر صبر اپنی رحمت رحمت سے عطا فرما دنیا سے بے رغبتی دل میں اتار دیجیے اللہ خاص فضل فرما دیجیے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں اللہ والا بنا دے ظاہر ہم نے بنا لیے داڑھی ایک مٹھی رکھ لی ٹخنے کھول لیے ٹوپی پہن لی اللہ والوں جیسا کرتا پہن لیا مگر آپ فضل فرمائیے باطن بھی بنا دیجیے اے اللہ تعالیٰ ظاہر بھی سنوار دیجیے باطن بھی سنوار دیجیے اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ استظار رہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہلکا سا استظار رہے اور ہم آپ کے بندے ہیں اللہ خاص فضل فرما دیے نمازوں قائم کرنے والا بنا استقامت دے صحت دے کامل صحت دے عافیت دے گھڑی گھڑی کی خیر دے آج کے دن کے سارے کام منا دے ہر مشکل سے نجات دے دے ہر فتنے سے بچا لے اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے میرے سب حاضرین غائبین سب دوستوں کو اور حاضرات যাবে دوستوں کو جتنے لوگ حسن زن کی راہ سے تعلق رکھتے ہیں کسی ایک کوئی محروم نہ فرما مجھے بھی ہم سب کو اللہ والا بنا ہمارے گھر والوں کو ہماری گھر والی کو ہمارے بچوں کو سب کو اللہ والا بنا دے جس فرمارے ہمارے ماں باپ کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے سب متعلقین کو ان کے گھر والے رشتہ داروں کو سب کو اللہ والا بنا دے اللہ سو فیصد اللہ والا بنا دے مخلوق کا خوف نکال دے مخلوق کی خوف کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں دنیا حضرت والا ایک دفعہ فرما رہے پوری دنیا دین پہ نہ چلے تو نہ چلے ہم نے اپنے بزرگوں سے جو بات سیکھی ہے ہم استقامت ہمیں عطا فرما قرآن و حدیث پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے صلی اللہ علیہ امین یا حرمت سید الحسن صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چھ ہوئے مشاعر و فروز ڈیرا غازی خان حیدرآباد سے بھی سنا جا رہا ہے 比这厉害。